نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی پھر آپ نے اس کو پھینک دیا اس کے بعد آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اس میں یہ نقش کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کوئی شخص میری اس انگوٹھی کے نقش کے مطابق نقش نہ بنوائے جب آپ اس انگوٹھی کو پہنتے تو انگوٹھی کے نگینے یعنی موٹے چوڑے حصے کو ہتھیلی کے اندر کی طرف کر لیا کرتے تھے اور یہی وہ انگوٹھی تھی جو معیقیب کے ہاتھ سے چاہے عریس میں گر گئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستتر